سالم بن عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع دین کیا آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع دین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے اس وقت آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ البتہ سجدے میں آپ رفع دین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھتیس